اب اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو جنگ ماضی میں جو لڑی گئیں عموماً یہ کیوں لڑی جاتی ہیں مقاصد کیا ہیں چھ مقصد آپ کے سامنے رکھوں گی کہ دنیا میں آج کے دور میں جو فتنے یا جنگ و جدال ہے یہ عموماً اس کی کیا وجہ ہوتی ہے تو پہلی بات خاندانی عزت کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ عرب اس میں مشہور تھے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے دوسرے خاندان سے لڑ پڑتے تھے اور بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہوتی اور وہ کب تک کہاں تک جاری رہتی بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ایک خاندان اپنی برتری دکھانے کے لیے لڑائی کرتا جنگ کرتا پھر اسی طرح دوسری وجہ جس کی وجہ سے عموماً دنیا میں جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ زمین میں اپنی برتری کو قائم کرنے کے لیے پھر تیسرا بڑا مقصد جو ہوتا ہے عموماً جنگوں کا وہ کیا ہے کہ دولت کا حصول چوتھی وجہ کیا ہوتی ہے منڈیوں اور خام اشیاء پر قبضہ کرنے کے لیے یعنی دوسرے ملک کے ایسٹس ان کے خزانے ان کی قدرتی نعمتیں جو اللہ نے ان کو دی ہیں اس پہ قبضہ کرنے کے لیے پھر اسی طرح ایک پانچویں وجہ ہوتی ہے جنگوں کی وہ کہہ کہ ایک طبقے پر دوسرے طبقے کی حکمرانی کے لیے کوئی ایک خاص سسٹم ہے وہ غالب آنا چاہتا ہے دوسرے سسٹم پہ تو وہ لڑائی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوتا ہے اور اسی طرح ایک نسل پر دوسری نسل کی حکومت کے لیے اب آپ دیکھیے کہ یہ مقاصد کیا آپ کو جینین مقاصد لگتے ہیں گھر آپ کا ہے اور آپ کا ہمسایہ آ کے اور اس میں اپنی چیزیں رکھنا شروع کر دے کہ چلو بھائی یہ مجھے آپ کا بھی زمین کا تھوڑا سا حصہ چاہیے آپ اس کو قبول کرتے یعنی یہ ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے دیکھیں گے تو آپ کو بالکل یہ چیز واضح طور پہ سمجھ میں آنے لگے گی کہ اسلام نے اجازت دی ہے تو اس کی مقاصد کے پوری بات کو اگر ایک جملے میں لکھ لیں گے تو بات انشاءاللہ بڑی واضح ہوگی اور وہ کیا ہے کہ اسلام میں جنگ ہے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور دنیا والوں کی جنگیں ہیں اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے اسلام کا غلبہ کیسے ہوگا اللہ کا نام کب بلند ہوگا جب اس کی کتاب کا نام بلند تو یہ بات کتاب سے شروع ہوتی ہے اور پھر کتاب پہ جا کے ختم ہوتی ہے اگر ہم واقعی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں گے تو پھر اس کو ڈالیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی انسانیت کے اوپر ہمارا ایک رحم ہوگا اور پھر آپ دیکھیے کتنی پابندیاں لگائیں نا یہ نہیں کہا کہ جو چاہے کرو میں اس وقت آپ کے سامنے وہ رپورٹس نہیں رکھنا چاہ رہی کہ جو اس وقت جنگوں کے نام پہ انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے عموماً جو جنگوں کے ساتھ نہتے شہریوں پہ گولہ بارود برسانا اور ان کو مارنا اور وہ کہانیاں تو ایسی ہیں کہ دل سوزی ہی میں اضافہ ہوگا اس سے تو بہرحال امید ہے کہ کچھ حد تک ہمارے ذہن میں یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی کہ اسلام کے اوپر جو الزام ہے وہ درست نہیں ایک جملہ بولتے ہیں لوگ کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا حقیقت یہ ہے کہ اسلام اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور طریقوں سے اپنے رہن سہن سے اپنے فیئر معاملات کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اسلام رکھا آج بھی اگر ہم چاہیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے لیے عام ہو جائے گی آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت کو اور کچھ باتیں پھر انشاءاللہ اس میں بھی ہمیں سمجھ میں آئیں گی آیت نمبر 194 کو الحرام الحرام قصاص فمن تدا علیہ بمثل ما تدا علیکم متک اللہ حوالم ون اللہ اشہر الحرام الحرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے اور تمام حرمتیں قصاص رکھتی ہیں تو جس نے تم پر زیادتی کی تم بھی اس پر زیادتی کرو جیسی کہ اس نے تم پر زیادتی کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوف خدا رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے اب یہاں سے بات تھوڑی سی دوسری طرف چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے کے مہینے کے بدلے میں ہے پہلی بات یہ ہے کہ شہر الحرام سے کیا مراد چار مہینے جو شروع سے حرمت والے قرار دیے گئے وہ کون کون سے ہیں زیکات ذی الحج اور محرم اور عجب شروع دن سے یہ حرمت والے تھے اور حرمت والے ہی قیامت تک رہیں گے دور جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے اور وہ کیا ہے کہ ایک ایسا دور گزرا کہ جب لوگوں نے حرمت والے مہینے کی تعظیم نہ کی یعنی زیکات ذیل اور محرم اور رجب یہ چار مہینے جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑا ان میں منع تھا اور یہ کیوں منع تھا یہ بھی پہلے بتا دوں کہ زیکات ذلحج اور محرم یہ تین مہینے حج کے مہینے ہوتے تھے کہ جس میں عموماً حاجی حرام باندھتے اور پھر گھر جانے تک محرم کم نہ آ جاتا تو ان تین مہینوں میں ان کو پورا امن دینے کے لیے لوگ قتل و غارت گری سے اور کافلوں کو لوٹنے سے اجتناب کرتے اور رجب کے مہینے میں عموماً عمرے کا احرام باندھا جاتا تھا تو ان چار مہینوں میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے آئیں اور وہاں عبادت کرنا چاہیں تو ان کی حفاظت کے لیے یہ مہینے حرمت والے قرار دے دیے گئے اب ہوا کیا کہ عمرت القضا شاید آپ نفس وسلم کی سیرت کے ناطے سے اس چیز کو جانتے ہوں کہ جب سن چھ ہجری میں مسلمان عمرے کی نیت سے آئے لیکن ہدیبیہ کے مقام پہ ان کو روک دیا گیا اور یہ شرط بندی جو بہت ساری اور شرطوں کے ساتھ تھی کہ اگلے سال یہ لوگ عمرہ کرنے آ سکتے ہیں اب جب لوگ امرۃ القضاء کے موقع پہ جانے لگے تو ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر اس موقع پہ بھی ہمیں روکا گیا تو ہم کیا کریں اور وہ زکأ کا مہینہ تھا حرمت کا مہینہ تھا تو اس موقع پہ آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ تمہارا راستہ روکیں گے تو تم بھی روک لو کیونکہ حرمتیں تو برابر کی ہیں الحرام و بشہر الحرام حرمت والے مہینے کی حرمت اگر وہ پامال کریں گے تو پھر تم بھی بدلہ لے سکتے ہو کیونکہ حرمتیں تو قصاص کی ہیں یعنی عربوں نے جو جنگ کی لوٹ مار کا جو طریقہ نکال رکھا تھا اور کسی مہینے میں لوٹ مار کرتے دوسرے مہینے کو حلال کر دیتے نسی کہتے تھے اس کو مہینوں کو آگے پیچھے پلٹ لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایسی زیادتیاں کرتے ہیں تو تم پھر ان کی اس بات کے اوپر تعاون نہ کرو اور اگر یہ تمہارا راستہ روکیں تو تم بھی روک سکتے ہو اس لیے کہ حرومات القصاص عزت تو بدلے کی ہوتی ہے یہی لفظ میں نے آپ کے لیے اس آیت کا ٹائٹل میں رکھا تھا کہ حرمتیں تو برابر کی ہیں عموماً ہمارے ہاں اس قانون کو بھی تسلیم نہیں کیا جاتا یعنی یہ آیت ویسے تو ایک خاص ٹیکس کے ساتھ ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس میں سے ایک سوچنے کا نقطہ دینا چاہتی ہوں اور وہ کیا کہ کیا ہمارے ملک میں یا ہمارے رہن سہن میں بھی عزتیں برابر کی ہیں برابر کی عزت سے کیا مراد ہے کہ آپ بھی عزت کریں گے تو آپ بھی عزت پائیں گے جو عزت جتنی کرتا ہے اتنی پاتا ہے ہمارے ہاں بعض معاملات یا بعض خاندانی تعلقات میں عزتیں برابر کی نہیں رہتی مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے سسرال والے جو ہوتے ہیں لڑکی کے میکے والے ان کو کم عزت دار سمجھا جاتا ہے جبکہ لڑکے والے زیادہ عزت دار محسوس کیے جاتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ شادی کے موقع پہ عموماً ایسے رشتہ دار جو دلہا والوں کی طرف سے آتے ہیں ان کو زیادہ عزت دی جاتی ہے اور دوسروں کو کم یا ایک بہت ہی تکلیف دہ جملہ ہمارے ہاں مشہور ہے اور وہ کیا ہے کہ لڑکی کے باپ کی عزت تو ہمیشہ لڑکے کے باپ کے پاؤں میں ہوتی ہے یا کسی نے اپنی لڑکی دے دی تو جھک گئے یا یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم چھوٹے ہو تم بے ظلم کرے زیادتی کرے تو تم اس کی برداشت کر لو تو اسلام اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا کیوں ول کے ساتھ عزتیں تو بدلے کی ہیں تم دو گے عزت تو تمہیں بھی مل جائے گی تم اچھا کرو گے تو تمہیں بھی مل جائے گا اسلام بیٹی یا بیٹے کا فرق کر کے یا دولت یا غربت اس کو اس میں اینگل میں بھی آپ دیکھیے کہ دولت مند کی عزت کیسی کی جاتی ہے اور بیچارے غریب کو کیسے پوچھا جاتا ہے مال والے کو پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیٹوں کی ماں ہو زیادہ بیٹے جن لے تو اس عورت کی عزت زیادہ سمجھی جاتی ہے بیٹیوں کی ماں کو کیا سمجھا جاتا ہے تو فرمائے ول حرماتو کی ساس حرمتیں تو بدلے کی ہیں عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے فمن تدا علیکم پھر جو کوئی تم پہ زیادتی کرے فاتد علیہ تم بھی زیادتی کرو اشارہ ہے اسی طرح کہ اگر مکہ والوں نے آپ کا راستہ روکا تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ بدلہ لے سکتے ہو یہاں دیکھیے کہ فاطد زیادتی کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ فمن تدا کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ زیادتی کریں گے تو پھر تم بھی اس کا بدلہ دے سکتے ہو ہمارے ہاں عموماً یہ بھی قانون کو بہت اچھے طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کیا جاتا ہاں کتنا کرنا ہے بے مسلی ماتد علیکم یہ ہے اصل بات اتنی کرو جتنی تم پہ زیادتی کی گئی یعنی ایسا نہیں کہ مظلوم بن کے بدلہ لیتے لیتے تم ظالم بن جاؤ ساری چیزوں میں فکر کس بات کی ہو کہ اللہ کا ڈر نہ چھٹے وطق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اور والم اللہ مال متقین اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے یعنی اجازت دے دی بدلہ لینے کی برابری کی لیکن اللہ کا ڈر نہ چھٹے کیونکہ جتنا اللہ کا ڈر چھٹتا ہے انسان کے ہاتھ سے اتنا ہی زیادہ پھر انسان دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کا زیادہ شکار ہو سکتا ہے تو بات یہی ہے کہ اللہ کا ڈر ہی انسان سے زیادتیاں چھڑواتا ہے ہم اپنے آپ کو چیک کریں یہاں تو دشمنوں کے ساتھ معاملوں کی بات ہے کیا ہم اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتے اپنوں کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہوتا ہے عموماً دیکھیے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان حدوں میں نہیں رہتے کیا محبت اور دشمنی اور ہمارے ہاں تو یہ معروف بھی کر دیا گیا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے لکھ لیجئے یہ آیت یہ 194 آیت کا ٹاپک دے دیں جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے ہم کیا کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے نہیں سب کچھ جائز نہیں اگر زیادتی کرو گے تو تم بھی پکڑے جاؤ گے والم اللہ مال متقین اور جو ہی جنگیں ہوتی ہیں معاملات بگڑتے ہیں تو پھر اس میں ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ کیا ہے مال یعنی جب مسلمانوں پہ کوئی مشکل آتی ہے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو مال کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے فرمایا وہ ان سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو ولاۃ القوبی دی کو ملا اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو و احسن اور احسان کرو ان اللہ یحب المحسنین کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنے میں بھی زیادتی سے روکا کوئی ایسی حد توڑنے میں ابتدا نہ کرو کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تم ظالم بن جاؤ کیونکہ مسلمانوں کو ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور وہ کیا کہ اللہ کی مدد کسی کو اسی وقت ملتی ہے کہ جب وہ جوش کے وقت غصے کے وقت اللہ کی مقرر کردہ حدود کا پابند رہے جب انسان دوسرے پہ ظلم کرنے لگتا ہے تو اللہ کی مدد چھن جاتی ہے تو لہٰذا یہاں ایک چیز اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو اور اس وقت تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ مال اور مال کی قربانی ساری قربانیوں سے زیادہ مشکل ہوتی ہے اسی لیے یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے کام کو اپنا کام سمجھو اپنا سمجھو گے تو اس میں خوب خرچ کرو گے اور جتنا مال لگاؤ گے ان چیزوں پہ اتنا ہی یہ کام اچھے طریقے سے ہوگا دل تنگ ہونا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اب دیکھیے اگر جو انسانوں کے پاس ہے وہ اللہ کو نہیں دیں گے تو کیا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ لوگوں کو دے گا لیکن عموماً دولت کے ساتھ کیا ہوتا ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں اپنی ذات پہ خرچ کروں اپنے بیوی بچوں پہ کروں گا تو یہ زیادہ اچھا ہوگا اور قرآن اس کو ہلاکت کہتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال نہ دینا ہلاکت کیسے ہوا چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اگر جنگ کی کیفیت تاری ہے اور مسلمان مال نہیں نکالتے تو پھر تو بات بڑی واضح دشمن آئے گا اور سب کو اڑا کے چلا جائے گا وہ مال غنیمت بنا کے لے جائے گا آپ نے اپنے ہاتھ سے نہیں دیا وہ خود لے گیا ہو گئی نا ہلاکت دشمن آ گیا آپ مال چھپاتے چھپاتے خود بھی گئے دوسری صورت ہے دشمن نہیں آیا اب آپ مال نہیں لگا رہے اللہ کے دین کی بلندگی کے لیے اور اللہ کی کتاب کے عام کرنے کے لیے تو دشمن کے افکار عام ہوں گے نا یعنی آپ جب اپنے بچوں کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے دنیاوی چیزیں خریدتے ہیں ان کی دنیا کی ضرورت پوری ہوتی ہے کھانا خریدتے ہیں ان کا پیٹ بھرتا ہے لیکن جب دین کی چیز خریدیں گے دین پہ مال لگائیں گے تو آپ کا دین محفوظ ہوگا ان کے نظریات کا تحفظ ہے جب ہماری تھوڑی سی کنجوسی کی وجہ سے ہمارے بچے یا ہمارے گھر والے یا ہم خود دین سے محروم رہ گئے تو ہو گئی نا ہلاکت یعنی آج ہمارے ہاں ایک المیہ ہے ہم ہزاروں خرچ کر لیتے ہیں دعوتوں پہ سینکڑوں خرچ کر لیتے ہیں لباسوں پہ اور جب سب سے زیادہ ہم مال بخل کرتے ہیں کنجوسی تو وہ دین کی چیزوں میں ہم ضرورت کی چیز بھی صرف یہ سوچ کے نہیں خریدتے کہ نہیں ضرورت نہیں ایسے ہی گزارا ہو جائے گا یاد رکھیے کہ وہ جب لوگ اللہ کے دین کے بارے میں خرچ کرنا یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنا ایک تاوان سمجھ لیتے ہیں نا تو یہ قوموں کی ہلاکت کا ذریعہ ہوتا ہے اللہ کے نب وسلم کا دور آپ دیکھیے کہ لوگ پیٹ کاٹ کاٹ کے بھی اسلام کو مضبوط کرتے تھے نتیجہ کیا ہوا اسلام بلند ہوا ان کو سب گزری ہوئی چیزیں واپس مل گئیں سب چھوڑ کے مکہ سے مدینہ میں گئے چند سالوں میں سب پلٹ گیا لیکن اس کے برعکس جب مسلمان اپنی جائیدادوں کو بڑھانے لگے اپنے دین سے دور ہوئے اور جب انفرادی طور پہ بلند ہوئے تو آپ دیکھیے کہ دشمن آیا اس نے وہ سب چیزیں لے لی ایک ہوتا ہے اسلام کو بلند کرنا اسلام کا غم لگ جائے اور ایک ہوتا ہے اپنی ذات کا غم جب ہم اپنی ذات کے غم میں رہتے ہیں اور اپنے اوپر ہی خرچ کرتے رہتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے پاس بھی نہیں رہتا اور دوسری صورت ہے کہ اگر ہم اسلام کے راستے میں دیں گے نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پلٹا دے گا تو گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کیا ہوا کہ انسان مال کو اپنی ذات پہ خرچ کرتا رہے اور صحیح استعمال کیا ہے مال کا کہ اس کو دین کی ضروریات کے لیے خرچ کیا جائے اپنی خواہشات پہ نہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے پہ خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی خوشی ملے گی اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی اور یہ جو بات کہی گئی کہ احسان کرو ان اللہ یحب المحسنین تو پھر احسان کیا ہے کسی کام کو حسن خوبی سے کرنا پوری صلاحیت اور پورے وسائل سے کام کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ایکسیلنسی کے درجے پہ کرنا ذرا آج ہم اپنے حالات پہ بھی دیکھیں کیا آج مسلمان دین کے کام ایکسیلنسی کے درجے پہ کرتے آپ چلے جائیں کسی دینی ادارے میں اور آپ چلے جائیں کسی فرسٹ کلاس قسم کے اسکول میں دونوں کا فرنیچر ایک جیسا آپ کھولیں کتاب ایک بچے کے اسکول کی اور آپ کھولیں کتاب ایک دین کی وہ قاعدہ جو نورانی قاعدے کے نام پہ یا یسرن قرآن یا وہ سپارے جو آج ہم مدرسوں میں بچوں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں شاید اخبار کے کاغذ سے بھی زیادہ ہلکا اس کا کاغذ ہوتا ہے کہاں سے دین پھیلے گا ہر جگہ کو دیکھتے جائیے دینی عمارتوں کو دیکھیے اور دنیاوی چیزوں کو دیکھیے مالس کو دیکھیے اور مسجدوں کو دیکھیے فرق کچھ نظر آتا ہے دین کا کام ہم کہتے ہیں ایسے ہی چل چلاؤ کر لیں گے اور میرا خیال ہے کہ جتنے کہ اپنے کپڑے کے اوپر لیس اور سلائی میں لگ جاتا ہے صرف اس کو خوبصورت کرنے کے لیے حالانکہ وہ پہلے ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے اور اس پہ کوئی افسوس بھی نہیں ہمیں ہوتا لیکن دین کے معاملے کو خوبصورت کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں ہم سب کو اپنے محاسبے کی ضرورت ہے پوچھیں ہم اپنے آپ سے کیا میں دین پہ مال خرچ کر کے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتی ہوں کیا میں اپنے آپ کو ہلاکت میں تو نہیں ڈالتی اس چیز میں کہ کہیں میں اللہ کے دین کے معاملے میں سستی کر لوں یا مال کو بچا لوں تو پھر کیا ہوگا وہ میرے پاس بھی نہیں رہے گا اور پھر آخری آیت کچھ کفوارات کچھ ایسے معاملات کہ جس کا تعلق بنیادی طور پہ اگلے لیسن کے ساتھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے ہی پیارے انداز سے یہاں رکھا اور وہ کیا کہ وہ اتم الحج والعمرۃ للہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے کرو پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے فائن او تم ہاں اگر تم گھیر لیے جاؤ فمس تعیثر من الحج تو جو کچھ میسر ہو قربانی میں سے وہ دے دو لیکن اور نہ اپنے سروں کو منڈواؤ شیف نہ کرو بال نہ کٹواؤ کب تک یہاں تک کہ جب قربانی اپنی حلال ہونے کی جگہ پہ پہنچ جائے یہاں پہ رک جاتے ہیں کیونکہ یہاں ایک مضمون پورا ہوا یہ آیت بڑی اہم آیتوں میں ہے لوگ تھوڑا پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن جب آپ تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں پہ دیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بات آسانی سے سمجھ آئے گی پہلے لفظ کو دیکھتے ہیں وہ اتم الحج والعمرہ اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو اس سے کیا مراد ہے یعنی جب بھی یہ کام کرو تو اللہ کے لیے کرو نیت تمہاری خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے ایسا نہ کرو کہ یہ کام کر تو لو لیکن نیت ہو حاجی صاحب بنانے کی لوگ واہ واہ کریں سبحان اللہ کہیں ایسا نہ کرو کہ تم نیت تو کر لو کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں اور وہاں جا کے کام تم دوسرے کرنے لگ جاؤ یہ نہ کرو یعنی اتم الحج والعمرہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ دونوں کام اللہ کے لیے ہوں پھر اس کی کچھ اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں یعنی ایک تو اس کا مطلب یہ کہ ضروری آداب اور شرائط کے ساتھ کرو نہ کوئی فرض ساکت ہو اور نہ کوئی شرط فوت ہو مطلب حج کے سارے ریچولز کو اور عمرے کے پورے ریچولز کو اچھے طرح سے ادا کرو اس کی دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ صرف ان فرائض کی ادائیگی کی نیت سے کرو کوئی اور مقصد پیش نظر نہ ہو مطلب سوچیں اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں کہ بزنس پہ چلتے ہیں اور ساتھ عمرہ بھی کر لیں گے ساتھ حج بھی کر لیں گے نیت غالب رہے حج کی اور ساتھ اگر دوسرا کام کرو گے تو وہ اس کی رخصت موجود ہے پھر تیسری اس کی ایک تفسیر کی گئی جس کے اندر شبہ پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد پھر اس کو پورا کرو یعنی اگر تم نے احرام باندھا ہے اور کسی وجہ سے کھولنا پڑا تو پھر اس کو پورا کرو لیکن یہ کال مرجو ہے تو پوری بات میں جو سب سے زیادہ بنیادی بات ہم سب کے سمجھنے کی لگتی ہے وہ یہی ہے کہ جب حج یا عمرے کے لیے جاؤ تو یہ اللہ کے لیے کرو زمانہ جاہلیت میں عربوں کے لیے حج ایک میلہ بن چکا تھا وہ ایک تجارتی موقع بن چکا تھا ایک رسم تھی وہ اللہ کی عبادت کی بجائے وہ میلے ٹھیلے والا نظام کرتے روح باقی نہ رہی تو ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ روح باقی لاؤ واپس لاؤ اس کی روح کو چلیں آج ہم اپنے آپ کو پوچھیں کیا ہمارے اندر حج کی روح موجود ہے پھر اب اس میں دو تین کیسز پیش کیے گئے پہلی کیا ہے کہ حج کے لیے گئے فائن اخصر تم روک لیے گئے کسی وجہ سے جا نہ سکے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خدیبیہ کے مقام پہ لوگ روک لیے گئے تھے تو کیا کرو یا آج کے دور میں کچھ جاتا ہے کسی وجہ سے ایئرپورٹ سے نہیں جا سکا پیپر کا پرابلم ہو گیا طبیعت خراب ہو گئی کچھ ہوا فائن اخصر تم تم روک لیے گئے حسار سے یعنی تمہیں حج یا عمرہ کرنے نہیں دیا گیا تو کیا کرو اس کا کفارہ کیا ہے من الحجی تو جو میسر ہو قربانی میں سے وہ دو یعنی ایک جانور قربان کرو یہ مطلب ہے یعنی احرام باندھ لینا لیکن اس کے بعد عمرہ نہ کر سکنا یا وہاں جا کے جو بھی نیت کی تھی حج عمرے کی وہ نہ کر سکو تو پھر اس کا علاج کیا ہے کہ تم ایک قربانی دے دو جس کو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں دم دینا ٹھیک ہے لیکن ولا کو رو سکم اپنے سر کے بال نہ منڈواؤ کیونکہ آپ کو پتا کہ جب احرام کھولتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد تو مرد جو ہیں بالوں کو منڈواتے ہیں شیو کراتے ہیں اور عورتیں بھی کاٹتی ہیں تو فرمایا کہ تم اپنے بال نہیں کٹواؤ گے جب تک کہ وہ جانور اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے جہاں قربان کرنا ہے اپنے لفظوں میں اس آیت کے اس حصے کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرتی ہوں کہ کوئی حج یا عمرے کی نیت کرے لیکن کسی وجہ سے روک لیا جائے وہاں نہ جا سکے تو پھر اس کا علاج کیا ہے طریقہ کیا ہے کہ جانور ایک خانہ کعبہ میں بھجوا کے قربان کیا جائے خود نہیں جا سکتے آج کل تو پیسے بھی دے کے لوگ کر سکتے ہیں ایک جانور ذبح کیا جائے گا وہاں پہ ٹھیک ہے پھر جب خبر مل جائے کہ جانور ذبح ہو گیا تو اس کے بعد اپنے سر کے بالوں کو بھی منڈوائیں گے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روکا گیا تھا مدی وہاں پہ بہت ہی دل سوز تھا ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ حرام کھول دیں لیکن لوگوں نے تھوڑی تاخیر کی آپ اس پہ تھوڑے پشیمان بھی ہوئے تو بعد میں پھر آپ نے اپنی بیوی کے مشورے پہ اپنے احرام کھولا اور بال آپ نے کاٹنے شروع کیے تو پھر سب صحابہ کرام نے اس کو کر لیا صحیح بخاری کی ایک روایت ہے عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ فساد کے زمانے میں عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا اگر مجھے کعبہ شریف پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا ہم کیا چنانچہ آپ نے بھی صرف عمرے کا احرام باندھا کیونکہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال صرف عمرے کا احرام باندھا تھا یعنی کہ جس نیت سے حرام باندھیں گے وہیں تک بات ہوگی ٹھیک ہے اب دوسری سچویشن اگر آپ چاہیں نا تو یہاں تک ایک رنگ سے ہائی لائٹ کر لیں یا بریکٹ ڈال دیں اب ایک دوسرا کیس کنسیڈر ہوگا فمن کان نمن کم تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اوبی ازم رسی اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو کیا کرے من سیامن تو فدیہ دے روزے سے یا صدقتن یا صدقے سے او نسک یا ایک قربانی فضا امین تم جب تم امن میں آ جاؤ یہ دوسری چیز تھی جیسے آپ کو کہ حرام کی حالت میں سر کے بال نہیں کٹوا سکتے اجازت نہیں ہے کسی کو کوئی مجبوری ہو اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے بن اجرا سے یہ حرام کی حالت میں تھے تو ان کے سر میں جوئیں آ گئیں تو نب وسلم نے ان کو دیکھا اور کہا کہ تمہیں اس سے تکلیف ہوگی تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس بالوں کو کٹوا دو اور ایک جانور قربانی کا دے دو تو یہ دوسری چیز ہے کہ جب کوئی احرام کی حالت میں بال کٹوا جائے یا کسی وجہ سے اس اس کا یعنی یہ معاملہ پورا نہ ہو سکے تو پھر تین آپشنز ہیں اس کے پاس فدیے کی کیا تین دن کے روزے رکھے گا یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا ایک بکری کو ذبح کرے گا ٹھیک ہے لیکن یہ جو بات کہی گئی کہ فائزہ امین تم جب تم امن میں آ جاؤ اس سے کیا مراد ہے وہ سبب دور ہو گیا جس کی وجہ سے تم وہاں رک گئے تمتا بالعمرت الحجی اور جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج تک فمستی سرمن الحجی پھر جو بھی میسر ہو قربانی میں سے یجد ایام فی ستی پھر روزے رکھے گا تین حج کے دنوں میں وہ سب اطن اظہار اور سات جب تم واپس لوٹو دل کا اشرۃن کا ملا یہ دس ہو گئے پورے لیکن یہ حکم کس کے لیے ظالم لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں یہ جتنا حصہ ہے نا اس کا آپ ایک سب ٹائٹل بنا لیں آج اسے آیت کے بھی آگے تین ٹائٹل بن رہے اور وہ کیا ہے کہ جب حجی یعنی حج کے لیے جانے والا قربانی نہ کرے کسی وجہ سے پیسے چوری ہو گئے نہیں تھے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے کہ دس روزے رکھے جائیں گے تین وہیں رکھے گا اور سات جو ہیں وہ گھر آ کے رکھے گا ویسے تو قربانی فرض نہیں ہے ایک بھی کر لے تو سارے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہیں لیکن اگر کوئی حج کے لیے گئے تو قربانی فرض ہے اب کوئی قربانی نہیں کرتا تو اس کا کفارہ کیا ہے دس روزے رکھنا ٹھیک ہے لیکن جو مکہ میں رہتا ہے اور حج کر رہا ہے اس پہ قربانی فرض نہیں ہے وطق اللہ والم ان اللہ شدید العقاب اور ڈر جو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے یہ آخری جو حکم ہے اصل میں اس کا تعلق حج کے ساتھ بھی ہے اور بہت ایکسپشنل کیس ہے اس لیے اس کے اندر یعنی بہت زیادہ گہرائی کی ضرورت نہیں صرف اگر آپ پوری بات سمجھ گئے ہیں میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ اس چیز کو مس انٹرپریٹ نہ کریں تین چیزیں ہم نے اس آخری آیت میں پڑھی پہلی بات ہے کہ حج یا عمرہ کیا جائے تو اس کو پھر پورا کرنا ہے اچھی طرح سے شرائط کے ساتھ پوری ایک ہی سفر میں خالی عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور حج اور عمرہ دونوں کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں دوسری چیز ہم نے اس میں پڑھی کہ کسی وجہ سے راستے میں رک جائیں تو پھر جانور مکہ میں بھیجنا پڑے گا وہ وہاں قربان ہوگا جب اس کے قربان ہونے کی خبر مل جائے پھر سر کے بال بھی منڈوانے پڑیں گے جو احرام کھولنے کے لیے ہوتے ہیں تیسری چیز ہم نے اس آیت میں پڑھی کہ کوئی احرام کی حالت میں اگر سر کے بال کٹوانے اس کو پڑے کسی بھی مجبوری سے تو اس کا فدیہ کیا ہے کہ روزہ رکھا جائے گا یا صدقہ دیا جائے گا یا قربانی کی جائے گی کب جب واپس جائیں گے آمین تم جب وہ عذر پورا ہو جائے گا اور تیسری چیز ہم نے اس میں پڑھی کہ جو حج کے لیے گئے حج تمتو خاص طور پہ فمن تمت بلو الحج یعنی حج کے اندر قربانی لازم ہے ایک وہ حج ہوتا ہے جس میں قربانی کا جانور ساتھ لے کے جاتے ہیں دوسرا وہ ہوتا ہے وہاں جا کے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں ہی صورتوں میں اگر قربانی نہیں کرتے تو اس کا کفارہ کیا ہے دس روزے رکھے جائیں گے سات روزے گھر میں آ کے اور تین روزے وہیں رکھے جائیں گے لیکن اگر کوئی مکہ میں رہنے ہی والا جو وہاں کا نیٹو ہے وہ حج کرتا ہے اور اس کے پیسے نہیں ہے قربانی کے جانور کے یا وہ نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ گناہ کی بات نہیں یعنی پھر اس کو یہ کفارہ نہیں دینا ہوگا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کے لیے جانے والا مالی طور پہ بھی اسودہ ہوگا تب اس کو یہ چیز ہے لیکن وہاں رہنے والا تو بیچارہ غریب بھی ہو سکتا ہے تو اگر وہاں رہ کے حج کرنا چاہتا ہے لیکن قربانی نہیں کر پاتا تو بھی وہ کر سکتا ہے پھر اس کے لیے یہ کفارہ نہیں اور ساری باتوں کا خلاصہ کے بط تک اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تلاوت سنیں گے يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من